للت القدر میں بھی عافیت کا سوال اسأل اللہ العفو والعافیہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے للت القدر میں پڑھنے کے لیے یہ دعا بھی ارشاد فرمائی